شہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے حضور گنا چائے امید اب تو کھل تمہارے در کا سوالی ہوں بھیک مل جائے بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاج دار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی کچھ نواسوں کا کا عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آس تان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاج مدینہ مدینہ دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے محتار ہو یا نبی بے کشوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہیں غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدارا ہمیں بھی کدو یا نبی کچھ خدارا ہمیں بھی کدو در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم حالتیں بے کسی کس کو دکھلائیں ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ ہم تمہارے بھکاری ہیں کس کے آگے والا ہاتھ پھیلائیں ہم دو جھولی میری سرکار مدینہ دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شانے کریمی دو نو عالم کے والی ہو دو نو عالم کے والی ہو ہاں، دو نو عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی بھر دو ڈھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو کا بوتی نے حق کی بچالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین نے ہپ کی بچانی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی جو ابن نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کربلا میں شہ خوش خسال نے نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے تو زندگی بخش دی بندگی کو نے حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی او محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے ہاں یہ کہیں گے خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی میں شر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے قلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دور ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرانی سرے محشر گنہ گاروں سے پرس جس گھڑی ہوگی یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی سبھی کو آس اس دم پیارے آقا کی لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کے مارو نہ گھبراؤ گنا گارو نہ گھبراؤ گناگارو آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھ ل جائے کو لجانا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے کے باپ دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کرونا کیا ہے اس کی بے چینی پہ ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملا ایک کر معروض کے ایک مجرم ہے اسے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ اسے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساس کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خال امم لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خال امم لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خال امم آ گئی جا جام یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو پھر اس کہیں محکوم ہم ہم ہم چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہوں زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقہ اس رحم کے میں بچایا کیا ہے سدا اس رحم کے اس سایہ دام بے نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے حشر میں ان کو دیکھے گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے میر آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے میرالی کاش پورنم دیا رے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن کاش پور نم دیا رے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن حال غم مصطفیٰ کو سناؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں کام کر ان کے بوزے کی جانی حال غم مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پھالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی